وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں دینی ماں اور بہنوں یہ سورہ روم کی دو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں اور آج یہی خطبے کا موضوع ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اور اپنے نبی کی بات کو سننے سمجھنے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اللہ رب العالمین نے ان دونوں آیتوں کے اندر اللہ سین تم سو نینس تصویر تحلیل اور تحمید کی بڑی فضیلت بیان کی ہے اللہ رب العالمین نے کہا بہترین نیکیوں میں سے اور بہترین اعمال میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد کی جائے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جائے اللہ رب العالمین کے کہا حمد الحمد اللہ تعالیٰ کی حمد یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس نے اپنی کتاب کی ابتدا جو کی ہے الحمد رب العالمین سے کی ہے حمد کے معنی دوستوں آتے ہیں حمد کہا جاتا ہے کسی ذات میں کسی کے اندر ایسی خوبیاں ایسی کمال دیکھے جائیں کہ وہ کمال اس کے اپنے ذاتی ہوں یہی اعتراض سمجھنے کی ضرورت ہے حمد کہا جاتا ہے کسی ذات کی جن خوبیوں کی بنا پر ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں اس سے محبت کر رہے ہیں وہ ساری خوبیاں اس کی اپنی ذاتی ہوں کسی کی دی ہوئی نہ ہو اگر علم ہے تو اپنا ذاتی ہے قوت ہے تو اپنا ذاتی ہے طاقت ہے تو اپنی ذاتی ہے حسن جمال ہے تو اپنی ذاتی ہے کسی کی دی ہوئی نہ ہو اللہ تعالیٰ کے نزدیک عربی زبان میں حمد کہا جاتا ہے کسی ذات کی جن خوبیوں کی بنا پر آپ اس کی حمد کرتے ہیں بڑائی بیان کرتے ہیں الفت محبت کرتے ہیں وہ ساری خوبیاں اس کی اپنی ذاتی ہوں کسی کی دی ہوئی نہ اس کو کہا جاتا ہے حمد اور پورے کائنات میں صرف اللہ رب العالمین کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ ہر چیز اس کی اپنی ذاتی ہے کسی کی دی ہوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا علم ہے اپنا ذاتی اللہ تعالیٰ کی قوت و طاقت ہے اپنی ذاتی قوت ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت اپنی ذاتی ہے کسی کی دی ہوئی نہیں ہے اور اللہ کے علاوہ کائنات میں جس چیز کے اندر بھی آپ کوئی خوبی کوئی حسن جمال کمال آپ دیکھیں گے اس کا اپنا ذاتی نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہوا ہوتا ہے دنیا کا ایک بہت بڑا عالم ہو اس کے علم کی بنا پر آپ اس کی تعریف تو کر سکتے ہیں لیکن اس کا علم اپنا ذاتی نہیں اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم ہے کسی کے حسن جمال پر آپ اس کی تعریف کریں تو آپ تعریف کریں لیکن حمد نہیں کر سکتے کیوں اس کا حسن جمال اس کا اپنا ذاتی نہیں ہے بلکہ رب العالمین کا دیا ہوا ہے ایک ہی ذات ذات ایسی کائنات میں ہے جس کی ساری خوبیاں اپنی ذاتی ہیں کسی کی دی ہوئی نہیں ہے اور وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اسی لیے پورے کائنات میں ہم بھی صرف اللہ رب العالمین کی ہو سکتے ہیں اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا الحمد للہ رب العالمین ساری حمد ہر کل تعریف تعریفیں صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے حمد تو اللہ کے علاوہ کسی کی جائز نہیں لیکن آپ آپس میں کسی عالم کی کسی مالدار کی کسی خوبصورت چیز کی آپ اس کی بھی تعریف کہتے ہیں اردو میں تو آپ تعریف کہتے ہیں لیکن عربی میں اس کو مدھ کہا جاتا ہے ایک ہے حمد اور ایک ہے مدھ حمد صرف اللہ رب العالمین کی کی جا سکتی ہے الحمد للہ العالمین اللہ کے علاوہ کسی اور کی حمد جائز نہیں ہے لے اللہ کے علامہ جتنی مخلوقات ہیں آپ ان کی خوبیاں جو بیان کرتے ہیں کیونکہ ان کی کوئی خوبی اپنی ذاتی نہیں اللہ کی ہے اس کو حمد نہیں کہتے اس کو مدح کہتے ہیں ہاں، اس چیز کو فرق رکھیں اب آیت کا مطلب وعدے ہے کہ الحمد للہ العالمین ساری حمد ہر قسم کی حمد و ثنا صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جیسے اللہ کے راوا کسی کی عبادت جائز نہیں ایسے ہی اللہ کے راوا کسی کی حمد بھی جائز نہیں ہے سورہ روم کی جو آیت میں نے تلاوت کیا رب العالمین نے فرمایا وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اے لوگوں سات و زمین اور ساتو آسمان میں اور ان دونوں کے درمیان صرف اللہ رب العالمین کی حمد ہوتی ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی حمد نہیں ہوتی الحمد للہ کہنا اللہ کی حمد بیان کرنا کیونکہ اللہ کی خصوصیات میں سے ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اس لیے بہترین عبادت قرار دی گئی نبی علیہ شراب سامنے ساتھ نمایا سنا ابن نمازا کی روایت آپ نے ساتھ نمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ وہ افدل الدائی الحمد للہ اے لوگ سب سے بڑا ذکر جو ہے افضل الذکر لا الہ الا وفدل الدعی الحمد للہ سب سے بڑی دعا الحمدللہ ہے اور سب سے بڑا فکر جو ہے لا الہ الا اللہ ہے اسی لیے رب العالمین نے ہمیشہ اپنے نبیوں کو اپنے پیغمبروں کو اپنے بندوں کو حمد کا حکم دیتا ہے رب نے حضرت نو الحاص کا حکم دیا پلکی اے نو نو ہمارے نبی آپ اب سیلاب آنے والا ہے طوفان آنے والا ہے یہ ساری قوم غرق ہونے والی ہے یہ کشتی آپ نے ہمارے حکم سے بنایا ہے فعید انت جب آپ اور آپ کے ایمان والے ساتھی اس کشتی پر بیٹھ جائیں اطمینان کے ساتھ تو کہیں الحمد للہ جانی ایسے موقع پر جہاں دنیا کی کوئی طاقت کسی کو بچا نہیں سکتی ایک لکڑی کے کشتی پر حضرت نو اور ان کے ایمان والے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں نجات پاتے ہی اللہ نے حکم دیا کہو الحمد للہ جانی ساری حمد اللہ رب العالمین کی ہے کہ جس نے ہمیں اور ہمارے ساتھیوں کو اس موقع پر بچایا اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ سلاط و سلام کو بڑھاپے میں اولاد دیا تو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں الحمد للہ وہاں بلی الل کی بری اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعا اے لوگوں دنیا میں بوڑھا ہو جانے کے بعد کسی کو اولاد نہیں ملتی الحمد للہ لیکن میرا رب ساری حمد اللہ کی ہے جس نے بڑھاپے میں ہمیں اولاد عطا کیا میرا رب دعائیں قبول کرنے والا ہے اللہ کے نبی داؤد اور سلیمان الحیمت و سلام کے پر اللہ تعالیٰ نے جو فضل و کرم کیا آپ حضرات جانتے ہیں ہاں، جہاں کہیں جانا ہے ہوا کو حکم دیا ہوا آ گئی اور ہوا پر سوار ہوئے نہ انجن کی ضرورت نہ پائلٹ کی ضرورت نہ پنکھوں کی ضرورت نہ اڑانے کی ضرورت نہ نہ آپ کے سیٹلائٹ اور کنٹرول کی ضرورت جہاں جانا ہو صبح مہینے بھر میں انسان ایک مہینے میں جتنا لمبا سفر طے کرتا ایک گھنٹے کے اندر حضرت سلیمان اور داؤد رہی مسرات سفر کر لیا کرتے تھے بڑا موجودہ اور بڑی ملکن ملک بہت بڑی بادشاہت دی تھی لیکن ان کو بھی یہی حکم دیا الحمد للہ ہلدی ارا کا پھر الحمد للہ ساری تعریفیں سارا ہزاری ہم اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ہمیں بہت سارے ایمان والے بندوں پر فضیلت دیا امام ابن دنیا رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں سلیمان علیہ سرا کو کو ہوا کو سلیمان علیہ السلام شام کے لیے ہوا کو اللہ نے مسخر کر دیا ہے جہاں جانا ہوتا تیار ہوئے کپڑا پہن کر کے اور حکم دیا ہوا آئی اور ہوا ان کو اڑا کر کے لے کے گئی ایک موتا چلے جا رہے سے اڑتے ہوئے ایک ایسے علاقے سے گزرے گرمی کا موسم تھا ایک زراعتی زمین تھی بہت سارے کسانوں کے کھیتیاں تھی کے اندر آیا سلیمان علیہ السلام ہوا میں اڑتے جا رہے تھے ایک ایسے علاقے میں پہنچے جہاں گرمی سے تنگا کر کے فصل سوکھ رہی ہے نیچے سے پانی اٹھا اٹھا کر کے ایک کسان پانی ڈال رہا ہے نہ نوکر ہے نہ کوئی مدد کرنے والا ہے اس کے منہ سے نکلا اللہ آپ دیتے بھی ہیں تو بے دے دیتے ہیں اور کسی کو محروم کرتے ہیں تو بالکل محروم کر دیتے ہیں اس کا مقصد یہ تھا اے اللہ تو نے سلیمان کو اتنا دے دیا کہ ہواؤں میں اڑے ساری دن مسخر انسان مسخر درخت و شجر مسخر سلیمان کو تھوڑا سا گھٹا کر کے اگر مجھے تھوڑا سا مال دے دیا ہوتا دو چار نوکر رکھ لیتے تو یہ پانی اٹھا اٹھا ڈالتے میں بن کر کے کھڑا رہتا اور سارے مزدور ہمارے کھیت میں پانی ڈالتے اتفاق اللہ تعالیٰ سے ہی شکایت کر رہا ہے اللہ سلیمان کو اتنا دے دیا تھوڑا سا اس کا گھٹا کر کے ہمیں دے دیتا تو دو چار لیبر رہتے ہمارے کام کاج میں ہنستا بتاتے یہ اتفاقن سلیمان علیہ السلام اڑتے ہوئے ہوا میں جا رہے تھے ہوا حکم دیا اے ہوا یہیں تھے سلیمان علیہ السلام اتر دیکھا اچانک مزدور مزدوری کرنے والا کسان آدمی بڑا پریشان ہوا کیا کہہ رہے تھے نہیں نہیں کچھ نہیں کہہ رہا تھا نہیں کچھ کہہ رہے تھے تم نہیں نہیں بس کچھ نہیں کہہ رہا تھا کہا کہ نہیں کچھ تم کہہ رہے تھے میں نے سنا ہے بتا کیا کہہ رہے تھے کہا کہ صاحب بس کیا بتائیں ایک اللہ کے لیے نبی بنایا ہے سلیمان کو اس کو اللہ نے اتنا دیا جن اس کے ساتھ میں جانور اس کے ساتھ میں ہوا اس کے ساتھ میں پتھر اس کے ساتھ میں پہاڑ اس کے ساتھ میں ساری مخلوقات مسخر کر دیا میں یہی کہہ رہا تھا اللہ صبح سے بیٹھ کر کے ہم گرمی میں پانی اٹھا اٹھا کر کے ڈال رہے ہیں سلیمان کتنا دے دیا ہمیں کچھ نہیں دیا اگر تھوڑا سا سلیمان کا گھٹا کر کے مجھے دے دیتا تو دو چار مزدور رکھ لیتے ہم آرام کی زندگی گزارتے سلیمان ہاتھ اور کہا سلیمان نہیں سلیمان آپ اس کسان کے پاس تلے زمین نکل گئی بڑا پریشان ادھر ادھر بھاگنا چاہتا ہے پکڑا اس کو کہا سن لے تو سلیمان کے مال و دولت پر رشک کرتا ہے کہاں بس منہ سے نکل گیا چاہتا تو نہیں تھا نہیں نہیں تو چاہتا ہے کہ سلیمان کی دولت گھٹا کے اللہ تجھے کچھ دے دے سن لے اللہ کی قسم اس سات کی قسم جس نے ہمیں رسول بنایا اور جس نے ساری کائنات کو ہمارے لیے مسخر کیا سلیمان سلیمان کے باپ داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے جتنا مال و دولت دیا ہے اللہ کی کسم اگر تجھے رب نے اس مزدوری کی حالت میں صبح شام سبحان اللہ الحمدللہ کہنے کی توفیق دی ہے تو یہ سبحان اللہ الحمدللہ جو تو کہتا ہے اللہ نے جو توفیق تجھے دی ہے سلیمان اور اس کے باپ داؤد کی ساری دولت سے بھاری دولت دورت اکبر سبحان اللہ الحمد للہ ببول الحمد للہ ہو میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے ہمیں حمد بیان کرنے کا حکم دیا ہم سو کر کے اٹھتے ہیں سوتے سو کر کے اٹھتے ہیں ایک نئی زندگی ملتی ہے ہمیں حکم دیا گیا کہو الحمد للہ اماتانا ہند سور ہم کھانا کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں الحمد للہ پڑھنے کا حکم دیا ہے ہر ہر موقع پر انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرے حمد اللہ رب العالمین کی بہترین عبادتوں میں سے ہے نبی رہے اس طرح سامنے ساتھ فرمایا سن لوگ اللہ کے رسول نے فرمایا اے میں اللہ اصل الناس یوم القیامت الحمادون سب سے اونچے مقام و مرتبے پر قیامت کے دن وہ لوگ ہوں گے جو خوب کثرت سے الحمدللہ للہ کرتے ہیں دکھ میں درد میں خوشی میں غمی میں جیسے ام رضی اللہ تعالیٰ بیا فرماتی ہے نبی علیہ کے پاس کوئی خوشی کی خبر آتی تو آپ کہتے الحمد للہ مت ہی تتیم مسالیہ ساری ہم ساری تعریف اللہ رب العالمین کی ہے جس نے اپنے فضل و کرم سے یہ نیک کا ہمارے لیے انجام دیا پورا کیا اور اس کے برخلاف اگر کبھی نبی علیہ السلام صاحب کے پاس ایسی خبر آ جاتی جو آپ کو ناگوار آپ کو نقصان پہنچانے والی اور یا تکلیف دے ہوتی اس وقت بھی آپ فرما دے الحمد للہ کل حال اس حالت میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام صاحب رشاف فرماتے ہیں کہ ایک انسان کو اللہ نے اولاد دیا اولاد چند مہینے چند ہفتے چند سال دن زندہ رہی اچانک وقت پورا ہوا میں وقت آیا اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو حکم دیا جاؤ اس بندے کے روح کو قبض کر لو ملک الموت آئے روح قبض کیا جب بیٹھا رب العالمین کے پاس لے کر کے گئی جب رب العالمین کے پاس ملک الموت روح لے کر کے جاتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اے ملک الموت اے میرے فرشتے اس کی ماں اس بچے کی ماں اس کے باپ اس کے دادا دادی اس عزیز و کاری بھاری بہن سب گھیر کر کے بستر بستر پر لیٹا تھا اور چاروں طرف سے وہ گھیر کر کے بیٹھے ہوئے تھے تم نے روح قبض کر لیا کیا تیرے دل دل میں رحم نہیں آیا اللہ تعالیٰ تو نہیں چاہتا تھا لیکن تیرا حکم تھا یہ صحیح مسلم کی حدیث نبی علیہ رہے ساتھ نماتے ہیں اللہ تعالیٰ ملک المو سے کہتا ہے میرے بندی میرے دندے کے کلیجے کو چھیل لیا آنکھوں کی ٹھنڈا کو سلب کر لیا ان کے گھر گھر کو ویران کر دیا ماں کی گود کو ویران کر دیا تمہارے دل میں نہیں آیا اللہ تعالیٰ رحم تو بہت آ رہا تھا لیکن کرے کیا آپ کا حکم ہے اس لیے رحم کی پرواہ نہ کیا ہم نے روح کو قبض کر لیا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اچھا روح قبض کر لینے کے بعد میرے بندے اور بندی نے کیا کہا اس بچے کے ماں باپ نے کیا کہا نبی میرے ارشاد فرماتے ہیں ملک الموت کہتے ہیں اللہ آسو تو آپ ہے رونا تو آنا لیکن اس زبان سے تیرے پہا شکوا شکایت نہیں کیا ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا رب نے تجھ پر تو نے مجھ پر بڑا ددب کیا میرے بچے کو چھین لیا رب شکوا نہیں شکایت نہیں دونوں کے آنکھوں میں آنسو ہے زبان کو رونا آ رہا ہے لیکن زبان سے جو لب استعمال کیا للہ ہی راجے ان کا اللہ فرماتے ہیں اچھا میری حمد کیا میرے فیصلے پر حاضر ہے بیٹھن ماں اور باپ کے لیے اسی وقت جنت میں ایک محل تیار کر دو اور محل جب تیار ہو جائے تو اس کے گیٹ پر ایک بورڈ لگا دینا اور اس پر لکھ دو ہادا بیت الحمد یہ نماز کی وجہ سے محل نہیں ملا یہ روزے کی وجہ سے محل نہیں ملا یہ زکات کی بنا پر محل نہیں ملا یہ جنت کا عالی شان محل میرے اس بندے اور اس بندی کے لیے اس لیے ملا ہے کہ اولاد کے وفات پر انہوں نے ہم ہماری کی ہے اللہ تعالیٰ سب کو حمد کرنے والا بنائے آگے نبی السلام طرح رشاط نماتے ہیں دوسری حدیث کے اندر اب قیامت کے دن اس بچے کو اٹھایا گیا اور کہا گیا اے میرے بندے فلاں گناہ نہیں کیا برائی نہیں کیا معصوم تھا بغیر کسی حساب حساب کتاب کے تو جنت میں داخل ہو جا نبی علیہ السلام شمر سات ہیں جب اللہ تعالیٰ بچے کو حکم دیتا ہے بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جا تو بچہ کہتا ہے اللہ میری وفات پہ میری ماں باپ نے صبر کیا انا للہ پڑھا تھا تیرے ذات کی قسم میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ صبر کرنے والے ماں باپ دونوں کو ساتھ نہ دے دوں اللہ اکبر یہ حمد ہے میرے بھائیوں ہر حال میں ہم اللہ تعالیٰ کا شکر اور اللہ تعالیٰ کا حمد کرنا کی جی، حمد کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حمادون بنائے حامدون بنائے اللہ رب العالمین اس زبان سے شکوا شکایت کے بجائے ہر ہر موقع پر اپنا شکر اپنی اپنا شکر اور اپنے حمد کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے ابو رقولی ہاتھ واسطر اللہ من کل دم بھی بلے الحمد للہ وقفا وسلام اللہ مصطفیٰ بعد حضرت ابو موسا الشحری ابو مالک الشحری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام مسلم امام ترمدین امام احمد اور امام نشئی رحمت اللہ علیہ نقل کیا ایک موقع پر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اتہور شطر الایمان والحمد للہ تمل المیدان والحمد للہ وسبحان اللہ والحمد للہ تملان ما بین السماوات والارض سدا تو نورن و تو برہان و صبر ویا قرآن اللہ کا او ارے فکل اناسواسا کوہ او او تماکارا رہی سراف شام حضرت ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ رہی نے ایک موقع پر لوگو و شطر الایمان دو صفائی ستھرائی وضو آدھی نماز ہے یا آدھا ایمان ہے جس طرح سے ایمان سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں ویسے ہی وضو سے بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بندے کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں بڑی نصیب ہے ان بھائیوں کی جو نماز نہیں پڑھتے تو وضو کرنا بھی نصیب نہیں کتنی بڑی نعمتوں سے جو چیز آدھا ایمان ہے اس سے وہ سال کے گیارہ مہینے محروم رہتے ہیں آپ نے فرمایا اتہور و شطر المان سہارت وضو آدھا ایمان نمبر دو آپ نے ساتھ رمانا الحمد للہ تم تب اے لوگوں اگر کسی بندے نے ایک مرتبہ صرف کے دل کے ساتھ کہا الحمد للہ تم المیزان کسی مومن نے صرف کے دل کے ساتھ اگر الحمدللہ پڑھا تو الحمدللہ کی برکت سے اللہ اتنی نیکیاں دے دیا کہ تم لمیزان قیامت کی نیکیوں کا ترادو صرف الحمدللہ ہی سے بھر گیا الحمدللہ لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے بس نہ کہنا ہی دیتا ہے سمجھ گئے نا الحمدللہ للہ بہت مشکل سے آتا ہے کیوں یہ زبان انگریزوں سے بڑی متاثر ہے گیروں سے بڑی متاثر ہے سیکھ آ جائے تو الحمد للہ نہیں سواری پڑھے گا ہاں؟ سمجھ سواری بڑی گستاخی کی وجہ سے چھینک آ گئی ہم کو کتنی یہودی کم وقت اللہ کے رسول کے مجلس میں آتے تھے سوچتے تھے ایک مرتبہ چھینک آ جائے الحمدللہ للہ پڑھے تاکہ نبی یار ہم اللہ کہہ دے ہمارا بیڑا پار ہو جائے لیکن آج مسلمان ٹھیک آ جائے تو ہم دریا پڑھنے کے لیے تیار نہیں ونس و بین السماوات والارض ان لوگوں اگر کسی انسان نے الحمدللہ کے ساتھ سبحان اللہ بھی ملایا اور کہا سبحان اللہ الحمدللہ الحمد للہ یہ دونوں کلمے اگر پڑھا تو اللہ نے اتنا اجر و ثواب دیا تم ماں بین ولر سات و زمین اور آسمان کے درمیان کا پورا خراب ہو جاتا صرف سبحان اللہ الحمد للہ کہنے سے آگے آپ نے ساتھ سمایا اے لوگوں وسلا تو نور نماز جو ہے نور ہے جو انسان سد کے دل کے ساتھ اخلاص کے ساتھ سنت کے مطابق نماز پڑھتا ہے اس کی نماز کے برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایک ایسا نور ایمان پیدا کر دیتے ہیں جو ہمیشہ برائی سے روکتا ہے اور ہمیشہ نیکی کا حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ ایسی ہی نماز پڑھنے کی تو فکر سے فرمائے لیکن ہماری نمازیں ایسی ہیں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو کمی سے آنے لگی سنا تیرا دل تو سنا میں آ سنا تجھے کیا ملے گا نواز میں چوبیس گھنٹے کی بھولی ہوئی چیزیں آج ہماری نماز ہم کو یاد آ جاتی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا تو نور لوگ نماز نور ہے ان سر تنہا اب شاہ من کرے اے لوگوں نماز کی پابندی کرو نماز گناہوں سے برائیوں سے منکرات سے تمہیں روکا کرتی ہے نبی السلام صاحب نے آگے ساتھ فرمایا وہ سدا کا تو برہان صدقہ جو ہے برہان ہے انسان اللہ کے راہ میں جو صدقہ خیرات کرتا ہے زکات نکالتا ہے اپنے حلال مال کو غریب مشکل محتاج حاجت مند پریشان حال کو دیا کرتا ہے اللہ کے رسول نے یہ برہان ہے اس کے مومن ہونے کی یہ نشانی ہے منافق کبھی اللہ کے راہ میں اپنا مال سب کا خرچ نہیں کرتا مومن ہی کرتا ہے سب کے خیرات کو اللہ کے رسول نے برہان کرا دیا دلیل ہے مومن بننے کی اور کس چیز کے دلیل ہے اللہ اکبر قیامت کے دن ایک مالدار اپنا بار اپنا خزانہ لے کر کے رب العالمین کے سامنے جب آیا کھڑا ہوا اس اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا مین اتنا میرے بندے یہ مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں تو نے خرچ کیا اس موقع پر صدقہ آ کے کہے گا اللہ اس نے کمایا حلال اور کہاں خرچہ کیا اس نے ہمیں تیرے مال کو تیری رضا کے لیے صدقہ خیرات کیا ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کے مال کو قیامت کے دن برہان بنائے آگے وقت سب ہوں اے لوگوں صبر کیا کرو صبر جو ہے روشنی ہے صبر کے ذریعے انسان کو اللہ تعالیٰ برائی سے منکرات سے بچاتا ہے ایمان پر امن سارے پر ثابت کرنی نصیب کرتا ہے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا قرآن کا ذرا خیال رکھنا بول قرآن حجت اللہ کا اول قرآن تمہارے حق میں یا تو سفارش کرے گا اور یا تو قیامت کے دن تمہارے حق میں شکایت کرے گا اگر تم نے قرآن پڑھا سیکھا قرآن کا حق ادا کیا قرآن پر عمل کیا لوگوں کو عمل کرنے کی دعوت تھی تو قرآن کی آمد کے دن تمہارے حق میں سفارش کرے گا اور اگر تم نے قرآن کا حق نہیں ادا کیا نہ پڑھا نہ سیکھا نہ عمل کیا نہ دعوت دیا تو وقال الرسول یا ربی ان قومی تخذو قرآن القرآن محجورا قیامت کے دن رسول شکایت کریں گے اے اللہ قرآن اس کے گھر میں تھا لیکن قرآن کو اس نے نہ پڑھا نہ سیکھا نہ عمل کیا نہ دعوت دیا قرآن کی طرح نہ کسی کو پڑھایا اور نہ قرآن کو اپنا لاہ عمل قرار دیا آگے آپ نے ساتھ مایا آٹھویں کی فکل سے ابدو ہر آدمی صبح کرتا ہے ہر ایک کی صبح اور اس وقت ساڑھے بارہ بجنے والے ہیں آدھا دن گزر گیا آپ نے ساتھ سمایا کچھ لوگ ایسے ہیں صبح ہوئے ہوئی اور نیک امال کیے صبح سارا کو سوئے تھے تو جہنم سے آزاد نہیں تھے جنت کے مستحق نہیں تھے لیکن شام ہونے کے پہلے پہلے انہوں نے ایسے نیک امال کیا جس کی برکت سے اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا اور جنت کا مستحق بنا دیا اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ صبح اٹھے تو جہنم سے آزاد تھے لیکن شام ہوتے ہوتے اتنے گناہ اتنی برائیاں کیے کہ شام ہوتے ہوتے آپ کو ہاں اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا لیا وقت کی قدر کرو نبی اس حدیث میں آٹھ چیزیں بیان کی ہیں ان میں ایک چیز ہے میرے بھائیوں وہ الحمد للہ المیزان اللہ ہم تمام ساتھیوں کو خوب کثرت سے ہم کو سنا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے ہر فضل پر ہر نیکی پر ہر موقع پر ہر خوشی میں ہر غمی میں اور خاص طور سے اس وقت جس ملک میں ہم زندگی گزار رہے ہیں متحدہ عرب امارات میں جو بہت بڑی ہے اللہ نے نعمت دیا ہے امن و امان کی سلامتی کی جہاں آپ کی جان آپ کا مان آپ کی عزت آپ کے حلوان آپ کا مال آپ کی عفت ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے متحدہ عرب امارات میں محفوظ رکھا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے اس پر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کے رسول نے ساتھ سمایا من من کم ہی ہی وہ جس کو اللہ تعالیٰ ایسے جگہ رکھے جہاں امن و امان ہے جان بھی محفوظ مال بھی محفوظ اولاد بھی محفوظ محفوظ عزت بھی محفوظ عبت عزت بھی محفوظ ہو امن و امان ہو جس کو امن و امان کی جگہ رہنا نصیب ہو جائے نمبر دو وہ محاسن ہی بدن ہی آفیت مانا صحت مند بدن مل جائے نمبر تین بہو کوت یومن و رہ چوبیس گھنٹے کا کھانا اس کے گھر میں ہو آنے سمے فخر نما ہی دنیا بھی نصافی اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے گویا کی دنیا کی ساری نعمت اس کے پاس آ چکی تھی آج ان ملکوں کو ذرا دیکھو جہاں نہ جان محفوظ ہے نہ مال محفوظ ہے نہ عزت محفوظ ہے نہ بیٹے بیٹیاں محفوظ ہے اللہ تعالیٰ نے متحدہ عرب امارات جیسے ملک میں ہمیں رہنے کی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائی جہاں دن رات چوبیس گھنٹے ہر وقت آپ کو گھر میں بھی امن ہے مارکیٹ میں بھی امن ہے روڈوں پر بھی امن ہے روشنی میں بھی امن ہے اللہ کی قسم اور تاریکی میں بھی امن ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بنائے وہ رب کم لئی شکر تم تن کم وہ لائن تفر تم اداب شدید میرے بندو اگر میرے نعمتوں کی شکر کرو گے تو ہم اور تمہیں دیں گے اگر نہ شکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا دردناک ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہم معلوم میں شامل کر لئے ہر زیادہ زیادہ ہمیں حمد کہنے کی اللہ کی تصویر بیان کرنے کی اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے فی الحال جس ملک میں ہم رہتے ہیں متحدہ عرب امارات وہاں کے رئیس الدولہ شیخ خلیفہ حفظ اللہ کو صحت اور فرما ارحال عالمین ان کے ساتھیوں کو ان کے آوان و انصار مددگار جو ہیں ان کی حمایت کرنے والے ان کا ساتھ دینے والے جو ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہر بڑا آپ سے محبوب رکھے ارحال عالمین جس شہر میں ہم رہتے ہیں شارکا خاص طور سے وہاں کے شیخ سلطان شیخ سلطان حاکم اشارہ کاشمی رہے حمد اللہ کو اللہ تعالیٰ امن و امان نصیب نصیب فرمائے صحت اور آفیت میں رکھے ہر بلا سے اللہ انہیں محفوظ رکھے الہ العالمین جہاں جو بھی مصیبت آنے والی ہو اس سے ان تمام حضرات کو اور پورے اہل وطن کو محفوظ کر لے الہ العالمین اس ملک کے امن و امان کو باقی رکھے اور باطل کو مٹھانے کے لیے اتحادی فوجیں جو ظلم کے ظالموں کے ظلم ظلم کو ختم کرنے کے لیے ادوان اور زیادتی کو ختم کرنے کے لیے عدل انصاف قائم کرنے کے لیے مظلومین کا حق دلانے کے لیے جو ہماری فوج اتحادی فوجیں لڑ رہی ہے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما انہیں کامیابی نصیب فرما بھی دنیا کے ہر مسلم قوم کے لیے اس اس کا استحادت کو ایک اسوا اور خدوا بنا دے ارا حا دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہے ہر مسلم ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا اور جہاں بھی مسلمان ہیں اللہ ان کے جان کی ان کے مال کی ان کی عزت کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرما اللہ عملہ پھر والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عباد الله الله الله رحمكم إن يأمر بالعدل والإحسان ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر نل لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر